کرتے تقبل اللہ تقبل اللہ لنا ولکم اللہ ہم کو بھی قبول کرے اللہ تم کو بھی قبول کرے بارک اللہ یہ صحابہ کے الفاظ حدیث میں موجود ہے اور میرے دوستو ذرا یہ غور کرو میں شیواجی نگر سے گوری پالنے کو آیا یا آپ گوری پالنے سے شیواجی نگر کو آئے یا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آمنا سامنا کرتا ہے جبکہ دونوں گنہگار دونوں میں سے ایک شرابی اور کبابی کوئی ایسا کوئی ویسا گنہگار گنہگار کے سامنے آ جائے سلام کر کے مسافہ کرتا ہے صحابہ عید کے موقع پر صحابہ صحابہ کے سامنے آ جائے عید پڑھ کر رسی ہوئی عورت کی طرح گزر جائیں گے اور مسافہ کر کے گزریں گے رات کے اندھیرے میں صحابہ تحجد کو جاتے ہوئے حضور سے محاسافہ کرنا ثابت ہے تو عید کے موقع پر کیا مسافہ کرے بغیر نکل جائیں گے جو چیز عام ہے اسے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر کوئی مسلم مسلمان یہ کہ بھائی میں مزمل صاحب کو جھبا پہنتے ہوئے دیکھا کوئی تعجب کی بات ہے ارے مزمل صاحب جھبا پہننے والے جبت پہنیں گے نہیں تو کیا پینٹ شرٹ پہنیں گے کیوں اس لیے کہ میرا جھبا پہننا عام ہے جو عام چیز ہوتی ہے اسے لکھا نہیں جاتا جو خاص چیز ہوتی ہے اسے لکھا جاتا ہے صحابہ کا عام مزاج کیا سلام کرتے اور مسافہ کرتے یہ عام تھا اس لیے کتابوں میں لکھا ہوا نہیں ہے اٹھا دیے مسافہ بدت کہہ دیے کہ مسافہ کرنا بدت تاخرات کرنا بدات ہے اس ایک چھوٹے سے مسئلے پر ایک مول ہی جمعے کے موقع پر دارالعلوم سبیل الرساد کے خلاف میں تو اتنا بولا اتنا بولا اتنا بولا مجھے بولنے والے پر تعجب نہیں جا کر اس مسجد میں سننے والوں پر تعجب ہوتا کہ کتنے بے غیرت ہیں جو ایسے جملے سنتے ہیں کتنے بے غیرت ہیں ہمیشہ ہجڑا ہجڑا ہجڑا بھول کر مردوں میں پیدا ہو گیا ورنہ تو یہ کپن پار کر لال باغ کا ہجڑا ہونا تھا اور سبیلساد کو کہتا ہے ہجڑا کا مدرسہ ہے یہ دارم دارال اور رساد نہ ہوتا کھڑ کر موتنے کا طریقہ بھی نہ معلوم ہوتا یہ نور چھوڑ کر بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ کو آئے اور انہوں نے دارم رشاد کی بنیاد رکھی کتنے علماء پیدا ہوئے کتنے حفاظ پیدا ہوئے کتنے خاری پیدا ہوئے قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے کا ٹیسٹ تو اللہ حضرت بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ کے قبر کو نور سے منور کرے کہ انہوں نے شروع کیا اور تقریر میں کہتا ہے کہ مجاہد پیدا نہیں ہوا مفسر پیدا نہیں ہوا محدث پیدا نہیں ہوا کنویں میں رہنے والے مینڈک کو سمندر کا حال کیا معلوم ہے ہاں؟ کنویں میں رہنے والے مینڈک کو سمندر کا حال کیا معلوم ہے ہمارے پاس دکھاوا نہیں ہے میرے دوستوں آ جاؤ کبھی تعلوم سے الشاد میں درس داخلہ لے کر دیکھو کہ وہاں حدیث کا سبق کیسے ہوتا ہے تفسیر کا سبق کیسے ہوتا ہے فقہ کا سبق کیسے ہوتا ہے حضرت امیر شریعت دامت بڑکا ان کا سبق کیسے ہوتا ہے باہر رہ کر کیچڑ اچھالنے والے اندر تو گھس کر دیکھ یہی تو حال تھا مشرکوں کا مشرقوں کا حال یہی تھا باہر رہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہتے تھے جب اندر داخل ہوئے تو حضور کے عاشق بن گئے مجھے بھی امید ہے کہ تو باہر ہے کچن اچھال رہا ہے اندر اگر داخل ہو گیا تو تو بھی دار سبیل الرشاد رشاد کا عاشق بن جائے گا تو امیر شریعت کے خلاف اس لیے بولتا ہے کہ تو نے امیر شریعت کے بقاری کا درس نہیں سنا اگر تو امیر شریعت کے بقاری کا درس سنتا اور پڑھتا ان کے سامنے جانوے ادب تہ کرتا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے زیادہ تو عاشق بن جاتا یہ تیری قسمت میں نہیں تھا میرے بھائی کہ تجھے اور رشاد کا داخلہ نہیں ملا کیچڑ اچھالا ہے تقریر میں کہتا ہے کہ ہجڑا مدرسہ یقیناً آپ نے دار العلوم سبیل الرشاد کی در و دیوار پر اپنی تصویر کو دیکھا ہے حضور نے کیا فرمایا المؤمن مومن مومن کا آئینہ ہے میں تم کو دیکھتا ہوں تو میری تصویر نظر آتی ہے تم مجھے دیکھتے ہو تو اپنی تصویر نظر آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے ابو جہل گالی دیتا ہوا گزرا حضور نے فرمایا تو نے سچ کہا تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر گزرے ابو بکر دعا دیتے ہوئے گزرے حضور نے فرمایا کہ آپ نے سچ کہا بازو رہنے والے صحابی نے کہا یا رسول اللہ ابو جہل کو بھی آپ نے سچا کہا ابو بکر کو بھی آپ نے سچا کہا حضور نے فرمایا کہ ابو جہل جو گالی دیا وہ میرے چہرے پر اپنے چہرہ دیکھ رہا تھا اسے اپنا چہرہ نظر آیا تو اپنے آپ کو گالی دیتا ہوا گزر گیا آیا ابو بکر گزرے تو اس نے میرے چہرے پر اپنا چہرہ دیکھا اور انہوں نے تعریف کی تو اپنے چہرے کی تعریف کی اس لیے سالم سبیل اور شاہ ایک آئینہ ہے اس آئینہ پر یمن بلاک کا امام میں نام بھی اس موقع پر لینا نہیں چاہتا اپنی تصویر کو دیکھتا ہے تو نظر کیا آتا ہے ہجرا دکھتا ہے کسے ہجرا کہہ رہا ہے ہجرا تو وہ ہوتا ہے جو تین تین جمعہ پولیس سے چھپ کر بیٹھتا ہے میں کسی کی تنقید نہیں کرتا کی چوٹ پہ جواب دینا چاہتا ہوں لنکے کی چوٹ پہ جواب دینا چاہتا ہوں چاہے کوئی جو بھی فیصلہ کر لے کہتا ہے کہ دار دیوبند مجاہدوں کو پیدا کیا ہم مانتے ہیں دار العلوم کو پیدا کیا میں دارالعلوم دیوبند کا مخالف نہیں میں حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مخالف نہیں میں حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا مخالف نہیں میں محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا مخالف نہیں میں رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا مخالف نہیں بالکل سچے ہیں بالکل اچھے ہیں آپ نے سنا ہوگا لیکن میرے دوستو اتنا تو کہوں گا کہ دار العلوم دیوبند مجاہدوں کو پیدا کرتا تھا اب ایسے مجاہد پیدا نہیں ہو رہے ہیں حضرت قاسم نانا تیوی جب ہندوستان کے خلاف آزادی کا نعرہ لگایا پولیس ڈھونڈتے ہوئے آئی جا کر چھپ کر تین دن بیٹھے تیسرے دن اپنے گھر سے باہر نکل گئے مرید نے کہا کہ حضرت ابھی پولیس آپ کو تلاش کر رہی ہے حضرت خاصم نانا کی رحمت اللہ علیہ نے کہا تلاش کرنے والے کو کرنے دو لیکن میں سنت کے خلاف نہیں کروں گا میرے آقا غار سور میں بھی تین دن تھے اس کے بعد باہر نکل گئے دشمنوں کا خیال نہیں کیا دشمنوں سے چھپ کر اگر چھپ کر بیٹھنا ہے تو صرف تین دن بیٹھنا ہے تین دن سے زیادہ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے تین دن باہر نکل گئے اسلام بلاک کے امام پر بھی دشمنوں کا حملہ ہوا پولیس تلاش کر رہی تھی ملٹی تلاش کر رہی تھی لیکن چھپ کر بیٹھنے کے ادیام کتنے تھے تین جمعہ قوم کو چھوڑ دیا تین تین جمعہ مسلح کو چھوڑ دیا تین جمعہ ممبر کو چھوڑ دیا اب یہ مجاہد ہے کہ ہجڑا ہے اسے کچھ فیصلہ کرنا پڑے گا تین جمعہ دن کے اجالے میں باہر نہیں آتا تھا رات کے اندھیرے میں شیواجی نگر آیا کرتا تھا مولانا حلیف افسر عزیزی کا دامن تھاما کرتا تھا پولیس کو رشوت دے کر باہر نکلنے پر مجبور ہونے والا مرد نہیں ہجڑا ہو سکتا ہے اور دوسروں کو ہجڑا کہتا ہے بے بنیاد الزام لگاتا ہے اور کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا اس امام کو اکیلے پھرتے ہوئے میرے بھی دوستوں نے کہا کہ مولانا آپ بریلوں کے خلاف کہتے ہیں غیر مقلدین کے خلاف کہتے ہیں آپ کے ساتھ ہم رہیں گے میں نے ڈنکی کی چوٹ میں کہا اکرم صاحب بیٹھے ہوئے پوچھو میرے اور بھی دوست بیٹھے ہوئے پوچھو جو سبحانیہ مسجد میں کہا کرتے تھے مولانا باہر نکلو کو ہمیں آتی میں بولیا ارے ڈھنکے کی چوٹ میں ممبر پہ کہہ کر گھروں میں چھپنے والا مزمل ہوا نہیں کرتا اگر دشمن کا مار میرے مقدر میں ہے اس کے ہاتھ میں ضرور مروں گا میرا باپ بھی مجھے بچا نہیں سکتا اگر میری موت اس کے ہاتھ میں نہیں ہے کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہمیشہ چمچوں کے زہارے باہر پھرنے والا دارالمن بوبن کا مجاہد ہو نہیں سکتا ہمت ہے تو ٹانی روڈ کے راستے میں اکیلے جائے ہمت ہے شیواجی نگر کے چوک میں ہم یہ اکیلے آ جائے دارم دیوبند کا تو فرزن ہونا تقریر میں کہتا ہے اللہ کا بندہ عقل اور دماغ کو تعلق نہیں ہے کیا کہتا میں نے یہی کل کہا تقریر کرنے سے پہلے شاید فائیو تھاؤزینڈ مار کر تقریر کرتا رہے گا کبھی جوش میں آ گیا تو بدتوں کے خلاف کبھی جوش میں آ گیا تو غیر مقلدوں کے خلاف کبھی دارم سبیل الرشاد کے خلاف میں آ گیا تو تقریر میں کہتا ہے کہ بریلیوں کے مدرسے میں داخل کرو غیر مقلدوں کے مدرسے میں داخل کرو لیکن دارم سبیل و رشاد میں داخل نہ کرو کیوں آپ بریلیوں کے مار کھاتا کھاتا تھک گیا غیر مقلدوں کا تھوک پڑتے پڑتے تھک گیا اب تقریر میں کہتا ہے کہ ان کے مدرسوں میں داخل کرو یہ الرشاد کا فرزن مجاہد ہے جو مسمی آج بھی کہتا ہے کہ بریلیوں کے مدرسے میں اپنے بچوں کو داخل نہ کرو غیر مدر مقلدوں کے مدرسے میں بچوں کو داخل نہ کرو مزمل کہے گا دارم سبھی الرشاد میں داخل کرو دارم الودن میں داخل کرو مظاہر العلوم میں داخل کرو سہارنپور میں داخل کرو مسیر العلوم میں داخل کرو شام اللہ میں داخل کرو کیونکہ ہمارا سینہ وسیع ہے ایسے کنجسوں کی طرح تنگل نہیں ہے قوم کو بہکاتا ہے امیر شریعت کے خلاف امیر شریعت کے خلاف جو چالیس سال سے حدیث کا سبق دے رہے ہیں قوم کو بہکاتا ہے اور ایسی بے ڈھنگا اعتراض کرتا ہے امیر شریعت اپنے نام کے ساتھ خاصمی نہیں لکھتے کبھی تو جھانک کر دیکھا میرے بھائی کبھی تو جھانک کر دیکھا اگر میں تجھے ثابت کر دوں امیر شریعت اپنے نام کے ساتھ خاصمی لکھتے ہیں فاضل دیوبند لکھتے ہیں کیا تو نورانی مسجد سے استعفی دے کر میری مسجد کا موزن بن جائے گا نہیں ایسا چالت کبھی تو زندگی میں قبول نہیں کیا میں تو فور بلاک میں تفسیر کے موقع پر کہا قوم کو پریشان کرنے کے بجائے یا تو مجھے بلا لے یا تو میں تیرے پاس آ جاتا ہوں یا تو میرے پاس آ جا تین کتابوں کا امتحان تو مجھے دے میں تین کتابوں کا امتحان تجھے دیتا ہوں تیرے بڑوں کو بھی بلانے کی ضرورت نہیں میرے بڑوں کو بھی بلانے کی ضرورت نہیں نور الانوار کو اٹھا لے تلوی کو اٹھا لے رسمی مفتی کو اٹھا لے یہ تین کتابوں کا امتحان تو میرا لے گا میں تیرا لوں گا تو پاس ہو گیا تو تیری مسجد کا معذم نہیں اگر میں پاس ہو گیا تو میرے مسجد کا معذم تو یہ چیلنج قبول کرنے کے بجائے کتا بھوکے سکا بھوگنے کا نام تقریر نہیں ہوتی پہاڑ کے سامنے اگر کوئی کتا بھوگتا ہے پہاڑ کا نقصان نہیں کتے کا نقصان ہوتا ہے ایسے علماء کو علماء سو کہا جاتا ہے مسافہ بدت مانکا بدت چلا مان لیا میں پھر جمعے کی تقریر کو تمہاری کتابوں میں بدت لکھا ہوا ہے چھوڑ دو گے جمعے کی تقریر کرنا لکھ لو میرے دوستوں لکھنے کی ضرورت نہیں کیسٹ خرید لو احسن الفتاوا جلد نمبر چار باب الجمعہ لکھا ہوا ہے صاحب کیا کہ جمعے کی پہلی اذان اور دوسری اذان کے درمیان میں دین کا کام کرنا بھی بدت ہے آپ ایک لوگ ایک گھنٹے کی تقریر کرتے نا وہ بھی اردو میں تقریر کرتے نا چولیاں باڑیاں لہنگے تمہاری تقریر میں آتے نا کیا دیوبند کا فتوا ہے کہ تقریر میں چولی بولو تابن بولو لہنگا بولو بولو باڑی دالم دیوبن کا فتوا ہے کیا تمہارے اساتذہ نے سبق تم کو سکھایا ہے نہیں تم جو کرو گے وہ عین سنت ہم جو کریں گے وہ بدعت عورتوں کی جماعت تراوی میں رکھے کیوں رکھے جب جامع مسجد میں عورتوں کا اجتماع ہوتا تھا بھوکتے تھے اب تم تراوی کے بعد عورتوں کے لیے ایک ایک گھنٹے کا انتظام کیا کیا آئن سنت وہی بھی کے علماء تراوی کے بعد کی تفسیر کے لیے ڈھائی ہزار کلو میٹر کا سفر طے کر کے بیس بیس ہزار روپے چالیس چالیس ہزار روپے طے کر کے بنگلور کو آتے ہیں کیا آئن سنت جمعے کی تقریر ایک گھنٹہ کرتے ہیں کیا آئن سنت گالیاں دیتے ہیں تقریر میں کیا آئن سنت پھر سونے میں سہاگا حضرت امیر شریعت کو دیوبن سے دشمنی ہے ہے بے وقوف تجھے کیا معلوم اگر تیرے باپ نہ ہوتے تو میں تجھے اسپتال میں داخل کر دیتا تیری شخصیت کی طرف میں نہیں آ رہا ہوں یہ کی طرف سے میں بلا کے اس بے خدا عالم کو وارد دے رہا ہوں سوتے ہوئے شیر ہیں دارون سبیل الرشاد کے طلبا ان کو جگانے کی کوشش نہ کرو اگر یہ جاگ جائے تو چھپنے کے لیے تم کو کوئی جگہ بھی نہیں ملے گی کس پہ کیچڑ اچھالتے ہو اور قوم بھی ایسی ہے ہماری میرے خاص دو دوست پیشاب کر رہے تھے مجھے پوچھ کر پیشاب کرتے تھے طاقراتا کو نہیں ہے خاص میرے ساتھ رہنے والے کھانے والے پینے والے کی بھائی نہیں حضرت ہمیں اشتہار دیکھ ڈالے تاخرات ہم بدت کرتے اس کا سے ہمیں گھر کے اندر نماز پڑھے اچھا بھائی چلو قوم بھی ایسی چیز ہے اس کے تیرا میں ہوا نہیں رہتی کب پنچر ہوتی معلوم نہیں ہے قوم اچھی رہی اچھی رہی پنچر ہوئی تو کہاں کھڑی کی بھنت یہ حال قوم کا اب بے وقوف کہیں کا لکھتا ہے امیر شریعت کو دالم دیوبند سے بے رہے یہ تو فاسق ہیں یہ تو بدتی میں جمعے کی نماز پڑھو این حضور کے زمانے میں جیسے جمعہ ہوتا تھا داروم سبین میں ویسے جمعہ ہوتا ہے پہلی اذان ہوتی ہے طلبہ اور پورے محلے والے مسجد کو آتے ہیں ایک مدرسے کا طالب علم ممبر پر چڑھتا ہے صرف عربی خطبہ دیتا ہے نیچے اترتا ہے نماز پڑھا دیتا ہے یہی طریقہ حضور کے زمانے میں تھا اب سنت کی حفاظت کہاں ہو رہی ہے سبھی لو میں ہو رہی ہے یا کہیں اور سبھی لو میں سنت کی حفاظت ہو رہی ہے خامہ کا چھیڑنا نہیں ہے تمہارا ہمارا مسلک ایک تم اور ہم ایک مقصد لے کر دنیا کے اندر علم حاصل کیے ہیں ایک دوسرے پر اگر کیچڑ اچھالنا چاہتے ہیں تو میں کہنے پر مجبور ہوں مزمل ڈرتا نہیں سبیل سبھی رسات تھے ہندوستان کے مسلمانوں کی ناک نہیں کٹی آج ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی ناک کٹ رہی ہے تو دانم دیوبند سے کٹ رہی ہے یہی جمیت کا حال کیا ہوا اور یہ جمیت کہاں کی بنیاد چچا بھتیجے کی جنگ سے دالم دیوبند کا نام بھی گیا ہندوستان کے مسلمانوں کا نام بھی گیا ایسے فسادات سبھی رشاد میں پلتے نہیں اور پالتے بھی نہیں ایسے فسادات سبیل رشاد میں پلتے بھی نہیں پالتے بھی نہیں تلواریں کہاں اٹھی دیوبند میں اٹھی کہاں اٹھائی گئی دیوبند میں اٹھائی گئی محتمین کو باہر کہاں نکالا گیا دیوبند میں نکالا گیا پھر ترا آپ کو یہ سب کیوں نہیں اٹھاتے ہم لوگ یہ بات والوں کے کرتوت ہیں ہم کو ایک دوسرے سے لڑنا نہیں کیا کہ ہمارا بچہ نہ بول کر چھوڑے تو اڑ رہا ہے اپنی صورت اگر آئینے میں اسی لیے کلیم اللہ صاحب رشادی رحمت اللہ علیہ ان سے کسی نے جا کر کہا کہ حضرت یہ انظر شاہ بہت بولتا ہے حضرت نے کہا کہ بولتا نہیں جی منہ سے آوازاں پسل جاتی کہتے اس کا ہوٹ کٹکو ہے کہ برابر بولے بولنا پڑتا ہے صاحب بولنا پڑتا ہے بولتا نہیں جی منہ سے آوازاں پسل جاتے ہیں بھائی کام جو ہے وہ کرو اگر مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا علماء کو بٹھاؤ ایک زمانہ حضرت شعیب اللہ خان سے نفرت تھی ایک زمانہ مولانا زین صاحب سے نفرت تھی ایک زمانہ مولانا افتخار صاحب سے نفرت تھی اب ان کے دامن تھامے بغیر تمہاری گاڑی نہیں چل سکتی تو ان کی چاپلوسی کرنے پر اتر گئے ہاں؟ اور الزام لگاتے ہیں کہ حضرت مولانا امیر شریعت مفتی اشرف علی صاحب قاسمی نہیں لکھتے ہمیشہ آتا ہے امیر شریعت مفتی اشرف علی صاحب کو بول کر بھائی قاسمی اگر نہیں لکھنا دیوبند کی دشمنی ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حضرت مولانا اشف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کبھی بھی قاسمی نہیں لکھا تھانوی بول کر نام آیا کیا دیوبند کے دشمن وہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند میں پڑھے کبھی قاسمی نہیں لکھا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند میں پڑھے کبھی قاسمی نہیں لکھا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ دیوبند میں پڑھے کبھی قاسمی نہیں لکھا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دیوبند میں پڑھے کبھی قاسمی نہیں لکھا سعید صاحب پالن پوری آج بکاری اور تلویزی کے استاد ہے دیوبند میں پڑھے کبھی ان کو قاسمی کے نام سے یاد نہیں کرتے کیا یہ سب دیوبند کے دشمن ہے نہیں دیوبند کی نسبت لگائے تو بھی دیوبند کے عاشق نسبت نہیں لگائے تو بھی دیوبند کے عاشق جا کر غیروں سے پوچھو کہ دیوبند کے کون ہیں کہیں اور کے کون ہے آئے سے میں اس لیے عرض کر رہا ہوں یہ ہے علماء سو جس سے امت کے اندر انتشار ہوتا ہے مسئلہ نہیں سمجھتے یہی لوگ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے چھیڑنا نہیں میں تو ڈھنکے کی چوٹ میں کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے پیچھے تو نماز بھی ہوتی نہیں کیوں نہیں ہوتی آپ پوچھیں گے پوچھتے نہیں حضرت کیا دلیل ہے کیا کہ تو مسلمان دلیل کے بغیر تو بات نہیں کرتا اٹھے تو بھی دلیل پوچھ رہا بیٹھے تو بھی دلیل پوچھ رہا ہمارے امی کہتے تھے کہ پیٹ کاٹے تو الف نہیں انہیں بھی دلیل پوچھ رہا ہے دلیل کیسے حضرت میرے دوستو آج کل ہمارا دماغ اتنا کمزور ہو گیا اتنا کمزور ہو گیا عورت بولے تو بھی ہو جاتا ہم نا ہوتا کہ نہیں ہوتا گرمی ہے طبیعت میں مزاج میں سیکس پن آ گیا ہے آنکھوں کا انتشار زیادہ ہو گیا ہے عورت بولے تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا عورتوں کے لباس اگر بولیں گے تو کیا کبھی نہیں ہوتا اب بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جن کو جہاں دیکھنے میں مزہ آتا ہے وہاں بہت سارے چیزیں سننے میں بھی مزہ آتا ہے آتا کہ نہیں آتا بار بار مجھے اس وقت بولنے پر مجبور ہوں اللہ میری عادت نہیں ہے ایسا بولنا بول کر اگر بار بار بار بار باڑی باڑی باڑی بولتے رہے تو ایک بچے کا دماغ بھی کہاں جائے گا ہاں دس مرتبہ سنیں گے تو کیا تبھی ہوگا کہ نہیں ہوگا کیا کا تو سمجھ نہیں سمجھ نہیں نہیں وہ بھی کھلا بولنا کی کی کہتا ہماری مسجد نورانی نہیں عمر فاروقی ہے سمجھ میں آئی بات ہے سیکسی تقریر نہیں ہوتے ضرورت پر سمجھانے کے لیے بولا جاتا ہے ورنہ سیکسی تقریرا نہیں ہوتے بار بار عورت کے پرسنل کپڑے کا ذکر اگر کرتے ہیں نہ معلوم کہ کس کا غسل ٹوٹتا ہے کس کا وضو ٹوٹتا ہے اب مجمے میں اٹھ کر جا کر وضو کر لگا کو نماز پڑھنے کے بجائے چل بارے ایسا امام اس کے پیچھے نماز پڑھ کر چل جائیں گے ہو سکتا ہے کہ مختدی کا وضو بھی ٹوٹتا ہوگا امام کا وضو بھی ٹوٹتا ہوگا مقتدی کا غسل بھی ٹوٹتا ہوگا امام کا غسل بھی ٹوٹتا ہوگا تو میرے حال میرے دوستو علماء حق کی پہچان پیدا کرو قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت کیا ہے کہ علماء سو پیدا ہو جائیں گے سو کسے کہتے ہیں برے برے علماء کو اس کا مطلب پھر کان کھول کر سن لیں ہم دار العلوم دیوبند کے دشمن نہیں ہیں میں نے شروع میں بھی عرض کر دیا کہ دس مرتبہ دار سبیل الرشاد کو سلام کرتے ہیں تو سو مرتبہ دارالعلوم دیوبند کو سلام کرتے ہیں اس وقت میں اس لیے بولا کہ ان کی تقریر جو دو جمعہ پہلے سبیل و رشاد کے خلاف حضرت امیر شریعت کے خلاف بے ڈھنگے مسلوں کے خلاف جو آئی اس کی تردید کرنا ضروری تھا اور بہت سارے باتیں بھی تھی لیکن میں اس وقت میرے دل سے آواز آ رہی ہے کہ مزمل ان کے دفن ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے اگر تیری یہ بات سن کر بھی یہ دفن نہیں ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی خاندان خاندان سے غیرت ختم ہو گئی ہے تو بہرحال میں اب بھی عرض کر رہا ہوں سب کو ہم مانیں گے سب ہمارے مدرسے ہیں سب ہمارے علماء ہیں ہم حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ادب کرتے ہیں رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا ادب کرتے ہیں شاہ شاہ انور کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ادب کرتے ہیں آج کے علماء دیوبند کا بھی ادب کرتے ہیں لیکن نہ معلوم کہ اپنے آپ کو قاسمی کہتا ہے لیکن قاسمیوں کا مزاج کسی پہ کیچڑ اچھالنا نہیں ہوتا کسی کی تنقیر کرنا نہیں ہوتا قاسمیوں کا مزاج کسی کو برا بھلا کہنا نہیں ہوتا میں نے یہ اس وقت اس لیے عرض کر دیا قیامت کے قریب علماء سو بھی پیدا ہو جائیں گے مسئلے کو سمجھو میرے دوستو ہم کو بھی بدت کا بازار اور تجارت کرنا نہیں ہے عید کے موقع پر عید کی نماز سے فارغ ہو کر طرح کیا کہتے ہیں خطبے سے فارغ ہو کر دعا سے فارغ ہو کر اٹھ کر جاتے ہوئے ایک دوسرے کو مبارکباد دینا مسافہ کرنا معانقہ کرنا بدعت نہیں ہے یہ فتویٰ ان کی کتابوں پہ بھی موجود ہے اور ہمارے کرناٹک کے حضرت امیر شریعت دامت برکاتون نے خود فرمایا ہے اور حضرت مولانا شیب اللہ خان صاحب مفتاحی دامت برکاتون نے بھی اپنے مضمون میں آخر میں یہی فرمایا ہے کہ اگر خوشی کے واسطے اگر مسلمان کی محبت کے تقاضے سے اگر مسافہ معانقہ کر لیتے ہیں تو یہ مسافہ معانقہ کرنے میں کوئی حرض نہیں ہے ہم دوسرے دیکھ دوسرے جو مسافہ کرتے ہیں وہ عید کا مسافہ نہیں کرتے آپس میں خوشی کا مسافہ کر لیتے ہیں محبت کا مسافہ کر لیتے ہیں اگر عید کا مسافہ کرنا ہوتا پچاس ہزار جو نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں یا بیس ہزار نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں یا دس ہزار نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں عید کے موقع پر سب ایک دوسرے سے مسافہ کرنا مسافہ کرنے والے تو بہت کم ہوتے ہوتے ہیں بغیر مسافہ کے گزرنے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں اسی لیے حضرت امیر شریعت دامت برکاتم اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے حضرت کے فقہ کو سارے عالم میں عام فرمائے اس شیخ جو چالیس سال سے کا درس دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کو قبول فرمائے حضرت نے فرمایا عید کے موقع پر جائز حد میں رہ کر خوشی کا پورا اظہار کر سکتے ہیں ناجائز پہلو پر جانے کی ضرورت نہیں ہے اسے بھی وہ بے ڈھنگا مولوی بے ڈھنگا جواب دیتا ہے حضرت امیر شریعت پانچ منٹ آج میں اپنے لیے لے لیتا ہوں مجھے قربان لیے قربان کیجئے اس ایک مثال پر وہ کہتا ہے حضرت امیر شریعت نے فرمایا کہ جائز حد میں رہ کر خوشی کا پورا اظہار کر سکتے ہیں اس کے جواب میں وہ سیکسی مولوی کہتا ہے اگر کوئی آدمی عید کے موقع پر ماروتی کیان میں اپنی بیوی کو لا کر عید گاہ میں مباشرت کرتا ہے تو کیا یہ جائز ہے اللہ میرے بھائی تو تو ایسے معلوم ہوتا ابھی بالغ بھی ہو کر نہیں ہے عالم ہونا تو دور کی بات بالغ بھی ہو کر نہیں ہے شاید تیرے ٹیمپر میں کمی آ گئی ہوگی کار میں بیوی سے ملنا حرام کیا تیرے ہی مسئلہ تیرے پر تھوپ دوں ہاں عیدگاہ مقدس جگہ ہے کون تو بھی آنگا عیدگاہ کو بیوی کو بلا لے کو کون بھی نہیں آئیں گے آیا تو انج بلا لے کرانا سو ٹھیک ہوتا وہ کورنگ ہو جاتی کارا میں اندر کون بیٹھے ہی معلوم نہیں ہوتا اگر تیرا یہ جذبہ یہ شوق قائص رہی تو تو بھی لاتا ہوگا لیکن ایک گھٹیا انسان بھی یہ کام نہیں کرتا جائز حد حد